مایوسی و امیدی اور ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جانے کی وجہ سے ہم مندرجہ ذیل امراض کا شکار ہو چکے ہیں غیروں کے طور طریقوں سے متاثر ہونا اور اسلامی طور طریقوں کو اپنی اہانت اور ذلت سمجھنا اس کا زیادہ اثر اس طبقے پر ہے جس نے یورپ کے علوم یا یورپ کی تہذیب کو خود دیکھا ہے اب انہیں یورپ والوں کی ہر بری بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ خود نفسیاتی طور پر شکست خوردہ اور مایوس ہیں اس لیے ان پر کافروں کا رنگ جلدی چڑھ جاتا ہے اپنے سے کم محنت کرنے والے افراد کو دیکھ کر مطمئن ہو جانا کہ ہم ان سے تو زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے مقاصد ان سے زیادہ وسیع ہیں حالانکہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے افراد کو دیکھنا چاہیے اور عالمی سوچ اور فکر رکھنے والے افراد کو دیکھ کر اپنی ہمت اور عمل کو تولنا چاہیے اس مایوسی اور شکست خوردگی کی وجہ سے موجودہ حالات پر راضی ہو جانا اور حالات کو بدلنے کی بجائے ان سے مصالحت کی کوشش کرنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل بن چکا ہے اب ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے حالانکہ ابھی اسرائیل بنے ہوئے پچاس سال ہوئے ہیں جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوئے اکانوے سال بیت چکے تھے مگر انہوں نے حالات سے مصالحت کرنے کی بجائے برے حالات کو تبدیل کرنے کا عزم کیا اور اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی اور بیت المقدس کافروں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا لیکن مایوس اور شکست خودگی نے آج مسلمانوں میں عزم و ہمت کو ختم کر دیا ہے اور وہ حالات کے ساتھ ہر طرح کی جائز اور ناجائز صلح کرنے پر آمادہ ہیں اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں کہ انتم ان کنتم مؤمنین ترجمہ کہ تم ہی بلند اور غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو کافروں کے سامنے اسلامی احکام کا اخفا چنانچہ ہمارے مسلمانوں میں یہ ہمت نہیں رہی کہ وہ کافروں کے سامنے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہہ سکیں کافر تو کافر فاسق قسم کے لوگوں کی مجالس میں جا کر بھی اچھے سے اچھے مسلمان کو اسلامی احکام ظاہر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ مایوسی اور شکست خوردہ مزاج کا کرشمہ ہے وگرنہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود بڑے بڑے بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے اور حق بات ظلم کے ایوانوں تک پہنچاتے تھے اور کسی کی ملامت کے خوف سے کوئی سنت چھوڑنا گوارا نہ کرتے تھے بہرحال اس کا تعلق بھی بلند ہمتی سے ہے جب کہ مایوسی کے عذاب نے مسلمانوں سے اس کا خاتمہ کر دیا ہے مقاصد کا محدود ہو جانا مایوسی اور کم ہمتی کا عذاب انسان کو محدود کر دیتا ہے اکثر لوگ تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو رہے سہے افراد کام کرتے ہیں وہ بھی اپنی سوچ محدود کر لیتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کی بالادستی اور خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا مقصد اور اللہ کے دین کی سربرندی کا مقصد ان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے ان میں سے بعض دوسری شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے آگے نہ بڑھنے کا عزم کر لیتے ہیں حالانکہ مسلمان کا آئیڈیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور آئمہ کرام ہونے چاہئیں اور علمی اور دینی میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا عزم کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہر ایک اپنے استاد سے کم رہنے کی فکر رکھے گا تو ایک صدی میں علم اور دین کا خاتمہ ہو جائے گا ادب اور تقدس اپنی جگہ بلکہ ادب اور تقدس تو آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے پیچھے رہ جانے کا نہیں دین کے بارے میں دفاعی انداز مایوسی اور شکست خردگی نے مسلمانوں کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ وہ کافروں کے اعتراضات کے سامنے دفاعی انداز کی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں گویا کافروں نے مسلمانوں کے نبی اور صحابہ کو نعوذ باللہ کٹہرے میں کھڑا کر کے اعتراضات شروع کر دیے کہ نبی نے گیارہ شادیاں کیوں کیں صحابہ نے روم و فارس کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیوں کیا جبکہ ہمارے مسلمان رہنما نہایت معذرت خواہانہ دفاعی انداز میں جواب دیتے ہیں حالانکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان پر جارحانہ اعتراضات کیے جا سکیں اور مسلمان صرف دفاعی جواب دیتے رہیں مگر مایوسی اور شکست خوردگی نے ہمیں دفاع کے میدان کا سورما بنا دیا ہے اگر انہی اعتراضات کا جواب جارحانہ طور پر دیا جاتا اور معذرت خواہانہ رویہ رکھنے کی بجائے صحابہ کرام کی طرح دین کے بارے میں اطنان بھرا فخریہ انداز رکھا جاتا تو کسی کو اعتراض کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی اسی دفاعی معذرت خواہانہ انداز نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ فتوے بھی حالات کی روشنی میں دیے جاتے ہیں حالانکہ اگر حالات بدلنے کے فتوے دیے جاتے تو قوم ان حالات کو بدلنے کا ارادہ کرتی اور اللہ رب العزت کی نصرت آ جاتی مگر حالات سے سمجھوتا کر کے ان حالات کا حل بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حالات غالب آ رہے ہیں اور ہم اور ہمارے دینی احکام مغلوب ہو رہے ہیں لیکن اگر حالات مغلوب ہو جاتے تو دین غالب آ جاتا جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے قتال کیا اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے بھی اعلان جنگ کیا حالانکہ بظاہر حالات کا یہ تقاضا نہیں تھا مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن حالات کے سامنے نہیں جھکے بلکہ حالات کو اپنے سامنے جھکانے کا عزم کیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے انسانوں کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کی نصرت سے مایوسی کی وجہ سے ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ غیر منصفانہ نظاموں اور قوانین پر راضی ہو جاتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ملکوں میں سیکولرزم اور مسلمانوں کے ممالک میں جمہوریت سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے چونکہ یہ لوگ قطعی طور پر اس سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اسلام بھی دنیا پر غالب ہو سکتا ہے اس لیے وہ احوان البلیتین دو مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنے کے قانون پر عمل کرتے ہوئے جمہوریت اور سیکولرزم پر راضی ہو جاتے ہیں اور اسلام کی حاکمیت سے مکمل طور پر دست بردار ہو جاتے ہیں بلکہ اب تو بعض لوگوں کو جمہوریت ہی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کی بقا کی خاطر اپنی جوانیاں لٹا دینا اور اپنی زندگیاں قربان کر دینا ان کے منشور میں شامل ہو چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی جمہوریت جو آمریت کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے ذریعے سے آمریت سے چھٹکارا پائیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جمہوریت ایک بانج راستہ ہے جس کے ذریعے سے کفر تو کامیاب ہو سکتا ہے مگر اسلام کو نہ تو اس سے کوئی فائدہ پہلے پہنچا ہے اور نہ آئندہ کسی فائدے کا امکان ہے